جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں